پڑھائی پڑھائی کرنے بے کی جا ہوئی یا جنہیں مرضی ہوئی ٹھیک ہے نا اپنی پی ایچ ڈی یا ایم بی بی ایس پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر بنی سال ڈاک بنے گی ڈاکٹر تو بعد بننے جناب کلینک ہاسپٹل کوئی بھی با با پردہ پردہ ہو ہو کے کے کے کلینک کلینک سے ہے ہے ہے ہے ہاسپٹل ہاسپٹل ٹھیک آ صرف عورتوں کا علاج کرتی مردہ نہیں گہر میرا مرد نال ذاتی کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی لنک نہیں ہے کوئی مل نہیں سکتا سکنا سلا عورت کا علاج کرنا عورت عورت کی مرد ہی نہیں ہے انہیں سرکار پانچ پنجے ٹائم کی پنجن پرہیزگار کری ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر نرس نالی رہی بیان کیا کرنا بنن بھی <laughs> اور تینو یہ بھی پتہ ہے کہ عورت جب اپنی عزت برباد کر لینی اس لیے ان کی نماز وہ روزہ وہ ہر شہ لانت پاؤں نبی پاک سرکار نے فرمایا عورت دی سب تو وڈی نماز اس وہ ہے جیڑی ہنیر کمرے پڑے عورت کلیا نماز پڑھ رہی صدقے لیا پاک بی بی تو عزت دین ایمان ہر شے برباد ہے ہے ہے جی جی مسیح دی جی دی دی نماز نماز دا ویکھدا یہ پتہ نہیں کہ رب کی ویکھنا عورت عبادت ساری عبادت ہے پہلا او دا پردہ غیر مرد تو دور رہنا دیکھے تک نہ ہوں دوائی خدا دی کہ تسا پہلو یہ اندازہ چا لگاؤ کہ دا... نرس تے ڈاکٹر تیار کیون سی یہ دی تیاری تو پہلا کنیا جماعت کرن تو بعد یہ اس پاسے برتی ہو سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں یہ دسو بھی اینا عرصہ ہے بخت والی بی بی پاک کیویں پاک رہی ہے شیطانہ دے ہاتھ جدو چڑھیے کیویں پاک رہی ہے پھر جا میرے نال چل میں بڑی اندیاں پاک بیبیاں تکیا تو میرے نال لگا چل یونیورسٹی ہے اتوں پاک دامن کٹی سیانے نے جس جس سوال دی عبارت ہی ہی غلط ہوگی وہ جواب صحیح نہیں ہو سکتا اٹ دا ہے سیدھی کڈو مشین دو نمبر ہے پرزا جڑا تیار کرے گی وہ ایک نمبر ہونا کہ ساری تعلیم کفر یہودیت پلیتی بغیر دنیا دیا سکول دیا کتاباں مینو اچھے فکرا کٹ دے ایک فکرا کہ عورت کو غیر مرد سے پرہیز کرنی چاہیے دور رہنا چاہیے پردہ کرے گی تو عورت کے لیے پردہ کرنا بہتر ہے این سکول کی کتاب چ عبارت کٹ دے میرا نک بن ایک منٹ میں تینوں کٹ وکھاوا گا سکول کی تقریباً ہر کتاب چ جی تری ہوئی ہونا کہ پردہ ظلم پردہ زیادتی جب تک عورتیں پردہ کریں گی ترقی نہیں کر سکتی اور سنو اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ معافی دے پھر جدو یہ بندیاں ہیں پہلا انہوں اکثر استعمال کرتے ہیں یہ تیار ہوں ہاں؟ یہ دس گدڑ کے منہ خربوزہ آیا ہوئے میرے خیال سے انہیں سن کے رکھ دینا انہیں انہوں نہیں چھیڑنا بھائی خربوزہ ہے غیر دا کے نہ کچھ نہیں آتا بگیار منہ بکری آئی ہوئے تو آخر نہیں بختاری بہ جاتے نہ بڑی جانا تینوں جی ہوں تو گال دیتی جی تو گل کی ہوئے جی ایک بی پاس بھی یہ تو نماز پڑھی تھی ابھی تجو کرتا نہیں بزرگ چھوڑ دے گئے گل کسے اپنی پی نماز پیپر وہ نماز دلانت کرنا ہے پھر جیڑی انہیں دوائی دینی ہے اور سنو بی بی بی بی پاک نے دوائی دینی دسیا جی وہ دوائیاں ننگیاں فوٹو کہ نہیں نماز بنے میں کھاتے ڈاکٹر کرن بھائی دوائی پائی یہ دسو بھی مریض جن اٹھنا ہے وہ کہڑی چ اس عورت نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالے سے جاگے عرض کی تیار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک میرے کو گناہ بنا کا گناہ سردت ہو گیا اور میں حاملہ ہو گیا بچہ ہو رہا جنا نے گناہ سردت ہو گیا حاملہ ہو گیا میں تو میرے میں گناہ جنا نے گناہ سردت کیتا ہے کہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے میرے واسطے تم سزا تجویز کرو جہاں نے فلاط السلام نے اشار سنا جنہیں مفہوم ہے کہ جڑی عورت حاملہ ہوئے سداب اور میں نہیں مل سکتی بچہ جان کے جو جنم دے کے بچے میں پھر آؤں گی پھر نہیں سدا ملے گی صاحب علیہ صلاح السلام نے سوچ سمجھنا جنا مشہور ہے کہ بھائی نہیں جدھر تک یہ بچہ روٹی کھان نہیں لگ پہنا اس وقت تک تو آ کے سدا جو مستحق نہیں ہے اس وقت تک سدا ملے گی جدھر روٹی کھان لگ پیا پھر وہ وقت بھی آیا بچے نے چکیا سے پوچھا چک کے ہاتھ سے بچے کا روٹی کا ٹکڑا سی اور انہوں نے آگے سلاد السلام بھی سارے سے چاہتا ہوا کہ یار سلاد السلام بھی یہ بچہ روٹی کھا سکتا ہے اس عورت نے حضرت وسلم کے سامنے پیش ہو کے بچے نے آخری روٹی کا ٹکڑا کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے جدو کھا رہا ہے پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوں یہ سزا دی حقدار ہے ہوں یہ سزا مل سکتی کیونکہ ہوں اجازت ہے شریعت دی کہ جنہ کی سزا ملے ٹھیک ہے ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤੀਨ ਵੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ ਸੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ اورتہ کو نہیں جا سکتی ہے تینوں پتا ہے محل کہہ تو وہ محل کہڑا دن کرتے ہیں رستے چلے ہاتھ مارتا ہے لگا جگہ جس گھر چاہیے بڑھیاں رل جاتی اپنے بندے بندے رل جائے بوٹیوں پر ہو جائے اندر بدکاریاں ہو جاتی ہیں ہزار ہزارہ ملا خیت جی نمبر بندے مطلب شہر کڑیاں پڑھیاں کہ ہزارہ مانا خود ملا موسم نے کنجر وہ کھڑے کرنے سابت کر میں ایک ثابت کرنا مدرسے مدرسے آخر فلان بڑے نے لکھنا ہے ہزار دے لگ بھگ جناب جناب مطلب خبرنا ہو گئی پتا ہے پھیل رہا دن ب دن تو رسول کریم کے زمانے دینا رسول کریم سرکار کا زمانہ سرانا پتا حضور سرکار کے کے زمانہ زمانہ اقدر حضور سرکار کی بیبیاں بچے نماز جانے نہیں حضرت فاروق اعظم سرکار دے دور تو بعد ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے زمانے تو بعد پھر عورتیں کتنے نہیں جا سکتی ٹھیک ہے بھائی دسو خدا دا کام کرن خدا دے گھر چ نہیں جا سکتی حضرت عمر تو بعد ہے زمانہ دا دور تو ہسپتال گلی کھڑا ہوں دس تے تو دلیل لپی کھڑا ہے بندہ تین سوال تو کر میرے سوال نال گسا نہیں لیکن گل یہ اگو جواب نو سمجھ تیری گل دے وچ سارا کچھ نکل آنا ہے تیری منہ دے وچوں جواب نہ دیا نے پھر آ کے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی اچھا ہاں، اے ہن اے تے آ گیا جواب کہ نہیں آیا آپ خود منہ چکی جانا ہے کہ جی جی زمانہ پلیتی والے پاس جانا ہے پیا اوے اوے سختی پینی سختی ودی جانی اسلام جو خانہ ہے خدا عورت نہیں پی جا سکتی خانہ ہے خدا اللہ کے گھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں پی ملتی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی اچھا نمبر ایک نمبر دو جہاں تو بیان کیتا ہی نا جہاں تو بیان کیا ہی ان کا حوالہ میں پوچھنا ہو سکتا یہ جڑا زنا عورت کا پیش کیا اسی دن تو مولا علی نہیں پشا آپ بند سردی آخر ہو گیا حضرت کرتے سر میں پناہ لینا رب مشکل تو جس مشکل اس مشکل کشا باقی دا کیوں لقب نہیں پیا حضرت عمر پایا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ بابی دیوبندی تینوں جتنے بھی لبن اتنے ٹھوکی انہوں آئی بھائی تو آنا مشکل مشکل کچھ کچھ آخ نہیں سکتے مولا علی سرکار کا آنے مہانا میں نہیں نہیں نہیں جو جو جو یار بندہ ہوتا اللہ انہوں مسلمانوں بندی میں میں گل کرنا پیا کہ یہ پتر اگوں تو گل سنی سنائی اس طرح نہیں حضور سرکار کی گل جہی ہے بڑے سوچ سمجھ کے مجھے ہو گل نہیں